السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اللّہ بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين نبا گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین کی معیت کے تعلق سے چند اصولی باتیں بیان کی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے عام معیت یعنی اللہ ابراہین سب کے ساتھ ہے اور اس عام معیت کا مطلب ہے کہ اللہ ابراہین سب کا علم رکھتا ہے سب پر اللہ ابراہین کو قدرت حاصل ہے سب کی باتوں کو اللہ سنتا ہے سب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے سب کے مارنے اور جلانا جلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ ہے معیت عامہ جو سب کو شامل ہے چاہے وہ نیک ہوں بد ہوں اچھے ہوں برے ہوں انبیاء ہوں کفار ہوں مشرقین ہوں صلیح ہوں جو بھی ہوں سب کو یہ معیت حاصل ہے اور دوسری معیت ہے معیت خاصہ خصوصی معیت اور پھر اس کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں ایک قسم یہ ہے جو کسی صفت کے ساتھ خاص ہو یعنی جو نیک صفات ہیں ان صفات کا جو متصف ہوگا اللہ رب العالمین کو اسے خصوصی معیت اور خصوصی مدد اسے حاصل ہوگی جیسے ان اللہ الدین تقو والذین تقویین محسنون اللہ تقوا اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی معیت سب کے ساتھ ہوگی جو بھی انسان ہے سب کے ساتھ ہر مخلوق کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے سب کو دیکھتا ہے سب کی خبر رکھتا ہے سب کو روزی دیتا ہے سب کو پالتا ہے یہ معنی اس کا ہے اور ایک خاص معیت یعنی جو نیک اوساف جن کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ابامین ان نیک اوصاف کے جو حاملین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد کرتا ہے ان کا خصوصی خیال رکھتا ہے ان کی اللہ تعالیٰ خصوصی نگرانی کرتا ہے ان نیک اوصاف کے جو حاملین ہیں نیک اوصاف والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے بات رہی نا تو معیت خاصہ کی ایک صفت ایک قسم یہ ہے اور ایک معیت خاصہ کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جو خاص لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے جیسے اللہ فرمایا حضرت موسا اور ہارون کے بارے میں ان ننی مکمہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں یہ دونوں اللہ کے نبی تھے اب ظاہر بات ہے عام لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی معیت ہے عام لوگوں کے ساتھ اور وہی معیت جو اللہ کے انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ جو معیت ہوگی دونوں کے اندر فرق ہوگا انبیاء کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے اور خصوصی درجے کی ہے اللہ تعالیٰ ان کا اور زیادہ خیال رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ ان کی اور زیادہ مدد کرنے والا اور جو ان کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت اور برباد کرنے والا یہ اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے اسی لیے درجات کے لحاظ سے سب سے اونچا اونچا جو درجہ ہے معیت میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں انبیاء ان کے ساتھ یا جو صلاح ہیں نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے وہ سب سے اونچے درجے کی ہے اس کے بعد جو خصوصی صفات کے حاملین ہیں اس کی جو ان کے ساتھ جو اللہ کی معیت ہے وہ دوسرے مقام پر آتا ہے متقی کے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے دوسرے درجے کی ہے سب سے اونچا درجہ کن کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی خاص بند انبیاء کرام ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے سب سے اونچے درجے کی اس کے بعد جو نیک اوصاف کے حامرین ہیں اس خصوصی اس معیت کا درجہ اور تیسرا درجہ کس کو حاصل ہے عام لوگوں کے ساتھ جو معیت عامہ ہے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کی نگرانی کرنے والا سب کا دیکھنے والا اور سب کے بارے میں علم رکھنے والا ہر ایک کی بات کو سننے والا اور ہر ایک کے بارے میں جاننے والا یہ عام معیت ہے یہ معنی گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر معیت کے تعلق سے چھ آیتیں بیان کی ہیں بہت ساری آیتیں ہیں لیکن چھ آیتیں انہوں نے بیان کی ہیں اور جو چھ آیتیں ہیں ان تینوں اقسام سے متعلق ہیں تینوں قسمیں ان چھ آیتوں کے اندر آ گئی ہیں پہلی آیت کی شرح اس سے پہلے کے درس میں نے آپ کے سامنے کیا تھا جو عام معیت سے متعلق ہے اسی لیے جو عموم معیت ہے اس کے شروع میں علم کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے یا درمیان میں کیا یا آخر میں کیا ہے یا شروع میں بھی کیا اور آخر میں بھی کیا اس لیے جو عموم معیت ہے معیت عامہ اس کا جو معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ ابامین سب کے بارے میں جاننے والا اسی لیے شروع میں اللہ نے علم کو بیان کیا آخر میں اللہ رب العامن علم کو بیان کیا تو یہ معیت عامہ ہے اس لیے امام حمد رحم امام ابو حنیفہ نے اور دیگر علماء نے اما نے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بیان کیا کہ وہ آیتیں جو معیت عامہ سے متعلق ہیں ان آیتوں کے شروع میں یا آخر میں اللہ رب العالمین نے علم کو بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں علم رکھنے والا جاننے والا اسی لیے اللہ نے یا تو شروع میں علم کو بیان کیا تو بعد میں اللہ رب العالمین نے علم کو بیان کیا پہلی آیت میں بھی جس کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا اس میں بھی اللہ رب العالمین نے معیت کی بات کو بیان کرنے سے پہلے علم کو بیان کیا کیا وہ آیت تھی ذرا ایک بار اور پڑھ لیتے اللہ فی سماواتی ایام وہی ہے اللہ ہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا تم مستوار عرش پھر اللہ ابامن عرش پر مستوی ہوا یہ علم ما فی منہا دیکھیے یہاں علم کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے عما ظلم جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے یا اور جو پیہا اور جو کچھ آسمان کے اوپر چڑھتا ہے اللہ ہر بامن سب کا علم رکھتا ہے اللہ نے علم کا ذکر کیا نا پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے وہ محکم اینما کم تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یہ تمام لوگوں کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے اس میں مسلمان کافر اور نیک برے سب اس کے اندر شامل ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا وہ محکم ائی نماکم پھر اللہ کیا فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا دیکھنے والا شروع بھی اللہ نے علم کا ذکر کیا اور آخر بھی اللہ رب نے علم کا ذکر کیا اور درمیان میں کیا بیان کیا وہ آئی کم تم تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ یعنی اللہ تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے پکڑنے کے لحاظ سے اور روبیت کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے لحاظ سے اللہ ابامن تمہارے ساتھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہے لوگوں کو یہ اس کا معنی اب دوسری آیت پڑھیے اس میں بھی دیکھیے اللہ رب العالمین نے شروع میں علم کو ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر آخر میں بھی علم کو بیان کیا کیونکہ یہ آیت بھی معیت عامہ عمومی معیے سے متعلق ہے عام معیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا سور مجادلہ کے آیت نمبر سات ہے الم تارا اللہ اللہ فماوات کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ابراہین جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اللہ ابراہین کو ہر چیز کا علم ہے ما یقون امن نجوا صلاح تھا اگر تین لوگ آپس میں سدگوشی کرتے ہیں بات کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ خسر خسر کرتے ہیں وہ ہوا رابع اللہ ہوا راب ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے خم ستن اللہ ہوا سازش ہوں اگر پانچ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر چاہے اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں جب بھی وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اللہ ہوا ماہم تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانو وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے شروع میں کیا بیان کیا علم کے بارے بیان کیا نا پھر اللہ کیا فرماتا ہے تم میون ابی ہوں بیما امل یوم القیامہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل سے باخبر ہے آگاہ ہے علم رکھنے والا پھر اللہ فرماتا ان اللہ بک شعین علیم اللہ اربابن ہر چیز کا علم رکھنے والا شروع میں آخر میں درمیان میں ہر جگہ اللہ نے کیا بیان کیا علم کو بیان کیا اسی کے ضمن میں اللہ نے کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی اس کا مطلب یہ ہوا یہ میت عامہ عام لوگوں کے تعلق سے جو معیت ہے اس کے بارے میں یہ اللہ رب العامین نے بیان کیا یعنی اللہ رب العامین سب کے بارے میں علم رکھتا ہے سب کے عمل سے باخبر ہے سب کے عمل کو جاننے والا ہے یہ معنی اور مطلب ہے چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں اچھے ہوں برے ہوں کوئی بھی ہوں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا سب پر قدرت رکھنے والا سب کے بارے میں جاننے والا ہے اسی لیے شروع میں علم آخر میں علم بیچ میں بھی علم کو اللہ نے بیان تو یہ میت عامہ سے متعلق یہ آیت بات سنا رہے نا جی ہاں یہ دوسری آیت تھی تیسری آیت اللہ رب نے کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا تم غم نہ کرو اللہ رب برامن ہمارے ساتھ ہے یہ ہجرت سے متعلق آیت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غار میں چھپے ہوئے تھے تو ہنستے ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر وہ لوگ اپنے قدم کے نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے تو اس وقت اللہ رب نے ساحت کریمہ کو نازل فرمایا کہ لا تع یقول صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن تم غم نہ کرو ان اللہ اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے یہاں پر کون سی معیت مراد ہے اشخاص کے ساتھ معیت یہاں پر کون لوگ تھے ابو بکر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ دو لوگ تھے اور یہاں پر جو معیت سے مراد کیا ہے اللہ رب العالمین کی خصوصی معیت خصوصی مدد خصوصی نصرت اور خصوصی تائید کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کی مدد کرے گا دشمنوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا اسی لیے وہ وہاں تک پہنچے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو نہ دیکھ سکے اس موقع پر بہت ساری باتیں ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں کہ مکڑی نے جو ہے جالا بن دیا تھا کبوتری نے انڈا دے دیا تھا یہ کر دیا تھا سب باتیں غلط ہیں یہ کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اور جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے بھی خلاف ہے صحیح بخاری میں جو حدیث آتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ دونوں قدم کے اپنے نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جہاں چھپے ہوئے تھے اس پر کوئی مکڑی کا جالا نہیں تھا نہ کسی کبوتر نے کبوتری نے انڈا دیا تھا وہ پورا کھلا ہوا تھا تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہ جو خاص مسرت ہے تبھی تو اس کا مزہ ہوگا نا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہ کھلا ہوا پھر بھی اللہ ان کو اندھا کر دیا وہ نہیں دیکھ سکے نیچے نہیں دیکھا انہوں نے اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی حفاظ فرمائی کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی مدد کی اور وہ دیکھ نہیں سکے تو یہاں پر میں یہ تھی خاصہ جو اشخاص کے ساتھ ہوتا ہے وہ مراد ہے یہاں پر اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں بندوں کی حفاظت فرمائی اور کہا تم غم نہ کرو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اللہ ہماری مدد کرے گا نہیں دیکھ سکے وہاں تک پہنچ گئے گار کے منہ تک پہنچ گئے اگر اپنے گوٹھے یا قدم کو دیکھتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں پر دونوں موجود ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہمارے نبی کی اور ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا یا اپنے قدم کے نیچے لوگ نہیں دیکھے اور اس طریقے سے اللہ رب غلامین نے اپنے بندے کی جو ہے حفاظت فرمائی تو یہ جو بیان کیا جاتا کہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا یہ سب کر دیا تھا سب باتیں بے بنیاد ہیں غلط ہیں حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا مراد ہے سے اشخاص کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے اللہ کے جو نیک بندے انبیاء صحاب کرام انتہائی خاص بندے اللہ رب العالمین کے وہاں پر معیت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ براہین ان لوگوں کی خصوصی مدد کرتا ہے خصوصی خیال رکھتا ہے اور اللہ العالمین ان کی حفاظ کرتا ہے ہنستے السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے جو ان پر ایمان لے کر کے آئے سامنے دریا ہے ہے پیچھے کا لشکر یہ تھا کہ پکڑ لیے جائیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا نہیں غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ رب اللہ نے حکم دیا اپنے عصا کو پانی کے اندر مار دو راستہ بن گیا موسا علیہ السلام ہارون علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے نیک لوگ متبعین ان کے پیروکار وہ سب کے سب نکل گئے اس پار پہنچ گئے پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی راستہ بن گیا دریا کے اندر وہ بھی پیچھے بھاگا پکڑنے کے لیے درمیان میں پہنچا موج مل گئی اور اللہ نے راستے کو ختم کر دیا اور ایک پانی دوسرے پانی سے مل گیا اور ان سارے لوگوں کو اللہ را میں ڈبو دیا اس موقع پر کہا تھا فرونا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے موسا کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں لیکن آخری وقت تھا جانکنے کا روح نکلنے کا وقت تھا اس موقع پر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا اس کو و برباد کر دیا سارے لوگ گر ہو گئے پانی کے اندر ڈوب گئے اللہ نے پھر نیک بندوں کی مخلص بندوں کی مدد کی نا یہ خصوصی مدد ہے یہ یہ خصوصی نگہداشت اور خصوصی نگرانی ہے جو اللہ کے انتہائی مقرب اور نیک بندوں کو اللہ ہر کی طرف سے حاصل ہوتی جتنا زیادہ ایمان کے اونچے درجے پر انسان فائز ہوگا جتنا زیادہ انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اتنی ہی معیت ایسے لوگوں کو اللہ ابرامن کی طرف سے ان کو حاصل ہوتی ہے تو اللہ رب الامن ان کی مدد فرمائی یہ معیت اشخاص کے ساتھ ہوتی ہے جو معیت کے سب سے اونچا درجہ جو ہے معیت کا وہ یہی ہے کہ اشخاص کے ساتھ اللہ ابراہین کی میت کسی کو حاصل ہو تو یہ سب سے اونچے درجے کا سب سے انتہائی شرف اور اونچے مقام والی یہ میت ہے اونچے درجے والی تو یہ کن کے ساتھ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ انبیاء میں کے بعد سب سے اونچا مقام صاحب کرام کا ہے اور صحاب کرام میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے سب سے اونچا درجہ یہاں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا عید یقور صاحب ہی کہ وہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے ساتھی اپنے صحابی ساتھی سے کہہ رہے تھے یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے قرآن کی آیت کا منکر ہے وہ اللہ رب العامین حضرت بکر کے بارے لے صاحب ہی کہ اللہ کے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اور کسی بھی صحابی کی صحبت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے صرف انہی کا ذکر ہے بس کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیونکہ سب سے اونچا درجہ صحاب کرام میں ابو بکر صدیق کو حاصل ہے سب سے زیادہ قربانیاں ان کی ہیں اسلام کے لیے اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا میں آپ کتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں آسمان میں تاروں کو کوئی نہیں گن سکتا ہے ایسے وہ کر صدیق کی نیکیوں کو کوئی نہیں گن سکتا اتنا اونچا مقام ہے اس خاندان کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ واحد خاندان ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے سب کے سب باقی کوئی ایسا خاندان نہیں تھا کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہوں نبی کے زمانے میں باپ مسلمان ہے تو بیٹا نہیں ہے بھائی ہے تو بہن نہیں ہے بہن ہے تو بھائی نہیں ہے یہ صورتحال تھی یہ واحد خاندان ہے کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے سارے بیٹے ان کے والد ان کی والدہ ان کی ساری بیٹیاں سارے کے سارے سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے تو بڑا شرف حاصل اس خاندان کو سب سے اونچا مقام حاصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن رافضہ جو شیعہ ہیں ابو بکر صدیق کو جہنمی کہتے ہیں نوز بلّہ ان کی صحبت کا انکار کرتے انہیں تاغوت کہتے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں وہ بکر صدیق پر عمر فاروق پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے کہتے سب مرتد سب کافر سب جہنمی نہ باللہ من ذالک جو صحابہ کو کافر جہنمی کے وہی سب زیادہ کفر اور جہنم کا مستحق ہے اللہ کے حدیث اگر کوئی کسی کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں تو کلمہ اسی کی طرف لوٹ آتا ہے لہذا یہ اپنی ایمان کی خیر منائے ہیں یہ تو سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ہیں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں صحاب کرام اللہ نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا جو ان کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی ہو جائے گا جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ رب اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے قرآن پورا گواہ ہے ان کے ایمان پر نبی کی حدیثیں گواہ ہیں ان کے ایمان اور ان کی ثقافت اور ان کے تقوا اور دینداری اور پرہیزگاری پر پورا دین گواہ ہے انہیں کے ذریعے سے اللہ رب الام دین کو دنیا کے اندر غالب کیا اللہ نے پہ نبی کی صحبت کے لیے ان کو پسند کیا کتنے بڑے خبیص اور کتنے یعنی دشمن ہیں یہ صحابہ کے دین کے یہ جو روافظ اور شیعہ ہیں کہ آپ سوچیے اگر آپ کسی غیر مسلم سے پوچھو کہ بھائی تمہارے نزدیک سب سے بہتر کون لوگ ہیں وہ کہیں گے ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کا زمانہ جنہوں نے پایا سب سے اچھے لوگ ہیں آپ کسی کرسچن سے پوچھو کہ بھائی تمہارے دین میں تمہارے نزدیک سب سے اچھے لوگ کون ہیں وہ کہیں گے وہ ہیں جنہوں نے ہنستے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے رسول تھے جنہوں نے جن کی آنکھوں نے ان کا دیدار کیا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے سفر کیا جن کے ساتھ وہ رہتے تھے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں یہودیوں سے آپ پوچھیے سب سے بہتر کون ہے آپ کے دین و دھرم میں کہیں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان بدتینت اور ان دشمنان صحابہ دشمنان قرآن دشمنان حدیث اللہ کے دشمنوں سے پوچھو کہ سب سے برے کون ہیں کہیں گے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا نوز بلّہ مزالخ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں کفار و مشرقین سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے ہاں جی ہاں یہ حقیقت ہے یہ جسے توحید کا علم ہے سنت کا علم ہے تاریخ کا علم ہے اور جس کے اندر غیرت ہے دین اور سنت کی توحید کی صحابہ سے محبت کی سنت سے دفاع کی وہ سارے لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ سوریہ زمین پر سب سے بڑے دشمن جو قرآن و حدیث اور مسلمانوں کے اور دین کے ہیں اللہ کے دشمن ہیں وہ روافظ ہیں وہ شیعہ ہیں وہ ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے وہ پوری تاریخ گواہ ہے یہ جو صحابہ کا دشمن ہو صحابہ تو ایمان کے سب سے اونچے درجے میں فائش تھے ہمارا تو ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے بھائی جو صحابہ کا دوست نہ ہو جو صحابہ کو کافر کے وہ آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا ہے وہ صرف دھوکہ ہے وہ صرف ان کا تقیہ ہے ان کے یہاں نفاق ہوتا ہے ان کے یہاں دو منہ ہوتا ہے آپ کے سامنے کچھ پیچھے پیٹ پیچھے کچھ کہتے ہیں وہ جی ہاں تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صحبت کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہمارے نبی نے سب سے مشکل گھڑی میں ان کو اپنے لیے منتخب کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے ان پر اعتماد کیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور کسی صحابی کو ہمارے نبی نے منتخب نہیں کیا پسند نہیں کیا غار یعنی ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق کو اپنے لیے منتخب کیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے مشکل گھڑی میں آدمی کس کو اپنے لیے ساتھ لے کر کے چلتا ہے جس پر سب سے زیادہ ان کو اعتماد ہوتا ہے سب سے زیادہ اعتماد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر ان کے ایمان پر اور ان کی مدد پر اور ان کا ساتھ دینے پر اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور یہ شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوا اس لیے نبی نے فرمایا کہ ہم نے سب کا احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر صدیق کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کافر ہو گیا تھا نا عزب اللہ ذالق عمر رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے جو سب سے یعنی دوسرے مقام پر ہیں صحابہ میں حضرت عثمان تیسرے درجے پر ہیں یہ سب کے سب ان کے نزدیک کافر ہیں صرف سات آٹھ یا نو صحابہ ہیں جو مسلمان باقی بچے تھے ورنہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد سب مرتد ہو گئے اتنا عزد اللہ استخر اللہ اللہ تعالیٰ نے غارت کر ان کو برباد کر دے اور دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کو اس کو معبول کر دے تو تیسری آیت کیا ہے لا تحزن ان اللہ معنا یہ معیت کے تعلق سے اور اس معیت سے مراد کیا ہے اشخاص کے ساتھ خصوصی لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی معیت ہوتی ہے وہ یہاں پر مراد ہے اللہ نے ان کی مدد کی دشمن پہنچ گئے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے مدد کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت وہاں سے نکلے اور مدینہ پہنچے چوتھی آیت ان محکومہ اسمو آرا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں آیت کس سے متعلق تحا کی آیت نمبر چھیالیس ہے کن سے متعلق ہے آیت احکومہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں موسا اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کو اللہ رب العامی نے فرعون اور قارون اور حامان کے پاس بھیجا تھا نبی اور رسول بنا کر کے دونوں کو ہنستے علیہ السلام کو جو نبوت ملی تو انہوں نے کہا کہ میری زبان میں کچھ رکنت ہے وہ فساد نہیں ہے جو فساد ہنستے ہارون کی زبان میں لہذا آپ ان کو بھی نبوت دے دیجئے دیجیے موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے خیر چاہا تو ہنستے علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبوت سے سرفراز کر دے نبوت سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے رسالت یہ انسانیت کی معراج ہے نبوت کے بعد الوحیت کا درجہ آتا ہے روحیت کا درجہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا درجہ آتا ہے انسان نبوت کے مقام تک اللہ کے فضل سے پہنچ سکتا ہے اللہ نے جس کو چاہ نبی بنایا رسول بنایا اسے اونچا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے انسان کو یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے انسان دعویٰ کر لے کہ میں نبی بن گیا جھوٹے نبی ہوتے ہیں مدعا نہیں نبوت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ رسولوں انسانوں میں سے جس کو ہے رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین جو خیر تو نے مجھے دیا ہے یہ نبوت اور رسالت کے جس مقام پر تو نے مجھے فائز کیا ہے یہ مقام اللہ رب العالمین ہمارے بھائی ہارون کو بھی تو عطا کر دے اللہ رب العالمین ان کو بھی نبی بنا دیا کن کو ہنستے ہارون علیہ السلاۃ السلام کو اتنا خیر کوئی چاہتا اپنے بھائی کے لیے آج کے دور میں کوئی نہیں چاہتا ہے اتنا خیر جی ہاں انسان تو چاہتا کہ سب کچھ مجھے مل جائے اور کسی کو نہ ملے انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے تو یہاں مراد ہنستے ہارون اور ہنستے موسا علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے فرما جاؤ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا سب کو دیکھتا ہے کیا کافر کے اللہ نہیں سنتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کافر کو روزی نہیں دیکھتا ہے کیا کافر کی نقل و حرکت سے اللہ تعالیٰ باخبر اور آگاہ نہیں ہے ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا مطلب ہو گیا ان کے ساتھ اور خصوصی معنی ان کے ساتھ جو معنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا دیکھنے والا جاننے والا کہاں جاؤ گے اسی لیے جو عام معیت ہے میں نے بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لوگوں کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے جو عام معیت ہوتی ہے ڈرانا تخویف ان کو خوف دلانا کہ تم جو گناہ کر رہے ہو نا ہاں نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے باخبر نہیں اللہ باخبر ہے اللہ پکڑے گا تم کو قیامت کے دن اللہ تمہیں سزا دے گا یہ مراد ہوتا ہے عام میت کا ڈرانا مقصد ہوتا ان کو لیکن جو خصوصی میت ہوتی ہے اللہ ابامن کی طرف سے ان کے لیے یہ دلاسا دلانا صبر دلانا امید دلانا کہ اے میرے بندو ہم نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری مدد کریں گے تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہر کے تمہیں ضائع نہیں کریں گے برباد نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنبوت ملتی ہے غار طور میں اور جب غار حرا میں غار شور میں پناہ لیے اطمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غار حرا میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سرفراز کیا جب ہنستے خدیجہ کے پاس آتے ہیں آپ کی پہلی خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا تھا ہرگز نہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں سب کی مدد کرتے ہیں اتنی اونچی صفات اعلیٰ صفات کے آپ حامل ہیں اللہ رب العامن آپ کو برباد نہیں کرے گا ضائع نہیں کرے گا اللہ آپ کی مدد کرے گا ہر کس نہیں ایسا ہے کسی نے کہا ہنستے خدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور دلاسا دیا تو اس طریقے سے جب یہاں پر کسی نبی کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور جو نیک صفات کے حاملین ہیں ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام میت سے ہٹ کر کے چیز ہوتی ہے کیونکہ عام میت کا مطلب اللہ رب العالمین کا یہ ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا کہ تم بعض آ جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں پکڑے گا ایک دن قیامت کے دن یہ زمین بھی گوا دے گی یہ تمہارے ہاتھ پا گواہی دیں گے قیامت کے دن فرشتے موجود ہیں تمہارے ہر کرتوت کو لکھ رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے باخبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ باخبر اور آگاہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے وہ براد ہوتا وہاں پر ٹھیک ہے تو یہ مراد ہوتا ہے لیکن جب کسی خاص بندوں کے ساتھ میت کا ذکر ہو تو ظاہر بات دونوں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا دونوں کے اندر فرق ہوگا اس لیے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ ربامین تمہاری مدد کرے گا تمہارا خصوصی خیال رکھے گا فرعون اپنے آپ کو رب کہتا بہت سرکش ہے بہت ظالم ہے بہت جابر تمہارا کچھ نہیں کر پائے گا اللہ رب العامین نے کیا ایسا نہیں کیا اسی فرعون کے دربار میں موسا کی پرورش کرائی ہوا کہ نہیں ہوا بھائی جابر سرکش بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دینے والا لیکن اللہ رب العالمین نے کیا اسی کے دربار میں ہنستے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہیں کرائی کرائی کچھ کر سکا فرعون نہیں کچھ کر پایا اپنے دشمن کو اس نے پالا جو فرعون کے تخت اور اس کی بادشاہ کا ذریعہ بنا ختم ہونے کا اس کے ڈوب جانے کے ہلاک و بربادی کا ذریعہ بنا جو نبی الرسول یا جو بچہ اس بچے کی پرورش اسی نے اپنے گھر کے اندر کی حضرت موس علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں پرورش ہوئے پلے بڑھے بادشاہ تھا نا ظالم و جاگر اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب اللہ نے پرورش کرائی کچھ نہیں کر سکا وہ اتنا بے بس اور اتنا مجبور کچھ نہیں کر سکا اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکا کہ جو ہماری بادشاہت کا زوال کا ذریعہ بنے گا ہماری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا یہ بچہ نہیں پہچان سکا اس کو اللہ رب اللہ نے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کرے اسی کے محل کے اندر تو بڑے شاہانہ انداز میں ہنستے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے بادشاہ گھر میں بڑے ناز و نام میں پلے تھے موسیٰ علیہ السلات السلام جی ہاں سوچیے پورے مصر کا بادشاہ تھا وہ کتنی بڑی فوج اس کے پاس طاقت تھی اور اس کے کتنے خادم اور کتنے نوکر تھے سب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے سبوں نے ان کی جو ہے پرورش کی اور ان کو پالا پوسا بڑا کیا موسیٰ علیہ السلات السلام کو تو اللہ البرامین ہر چیز پر قادر ہے اللہ البرامین کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اللہ سب سے بڑا میرے بھائی ہو یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جاؤ کوئی غم نہ کرو فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری مدد کروں گا یہ ظالم جابر پہلے بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکا ابھی تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا تمہارا بال بیکا نہیں کر پائے گا وہ میں تم لوگوں کے ساتھ میں ہوں اور اللہ جو ہے تمہاری میں مدد کروں گا تو اس میں کون سی مراد معیت ہے خاص اشخاص کے ساتھ اللہ کے جو نیک بندے ہیں خصوصی ان کے ساتھ پانچویں عادت کے آئی نلّہ لذین لذین محسنون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوا اختیار کرنے والے ہیں پرہیزگار ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب نے یہاں نیک اوصاف کے ساتھ اللہ نے اپنی معیت کا ذکر کیا وہاں پر خاص لوگ مراد تھے یہاں پر ہر وہ شخص مراد ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی تقوا کی صفت اور احسان کی صفت دینداری احسان بندوں کے ساتھ احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا احسان ہے دین کے تین مراتب ہیں سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے درجہ اسلام دوسرا درجہ ایمان تیسرا احسان اسلام پھر ایمان پھر احسان یا آخری درجہ احسان احسان کیا ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہو اور اگر یہ چیز نہ ہو یہ تصور اتنا تو انسان کے اندر نہیں ہوگا تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے یہ تصور انسان کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ بات کریں تو یہ شعور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے جب یہ شعور رہے گا تو انسان کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت احسن انداز میں کرے گا اچھے طریقے سے کرے گا خوشور خدو کے ساتھ کرے گا جب آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا خسر خسر کیا غلط اور وہ جو ہے اسی ناجائز حرکت کرتے نہیں انسان بڑے سکون کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے آپ ہم شور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہونے میں انسان با ادب ہو انسان کی شکل و صورت سے اس کے کھڑے ہونے سے اندازہ ہو کہ انسان کے جسم پر و خدو تاریخ کچھ لوگ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے پاؤں ایسا رکھ لیتے ادھر پاؤں ادھر پاؤں کوئی اپنا جو ہے سر کھجاتا ہے کوئی اپنا کچھ کرتا ہے کوئی جو ہے پتہ نہیں کیا کہ لوگ حرکتیں کرتے رہتے یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ ساری چیزیں جو ہے جیب نہیں دیتی ہیں انسان ادب احترام کے ساتھ کھڑا ہو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے اندر یہ شور ہو کہ اللہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے اس طریقے سے انسان اس کے چہرے سے ظاہر ہو اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اپنے سر کو نیچے کر دیتے تھے سر نیچے رہتا تھا آپ کا اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے اپنے سر کو ایسا نہیں کس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے انسان ایسا سر رکھتا ہے کہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا اپنے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جہاں سجدہ کرتے تو وہاں آپ کی نگاہ ہوتی تھی سر کو آپ جھکا لیتے تھے اللہ اکبر سرنڈر انسان جب کسی کے سامنے سرنڈر کرتا سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا گولی کوئی چلانے والا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے میں ہاتھ اٹھا دیتا بھائی میں گولی مت چلاؤ میں سرنڈر کر رہا ہوں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہے ہیں بس ہم تیرے بندے ہیں تیرے غلام ہیں تمہارا آقا ہے تمہارا مالک ہے تو جیسا کہے گا ویسے ہم کریں گے ہے کہ نہیں پولیس جب گولی چلاتی ہے مجرموں کے اوپر یا کسی کے اوپر تو کیا کرتا بندہ انسان اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا کیوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ گویا کہ میں آپ کے حکم کے تابع ہو گیا آپ جیسا کہو گے ویسے میں کروں گا بس میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو یہی انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے تو اسی چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیرے سرنڈر کر رہا ہوں حوالے کر رہا ہوں تیرا تابع تیرا میں تابع ہوں جو تو کہے گا وہ میں کروں گا جیسا تو کہے گا ویسا میں کروں گا ہر انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے یہ اس کا مطلب ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کو کھڑا کرتا ہے تو انسان اگر متقی ہے پرہیزگار ہے محسن ہے تو اللہ ربان اس کی مدد کرتا ہے اس کا خاص خیال رکھتا ہے اور دشمنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے یہ خاص طرح کی میت اور نصرت مراد ہے ایک عام میت ہے جو سب کے ساتھ وہ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی ہے چھٹی آیت کیا ہے یہ بھی ایک خاص صفت سے متعلق ہے وہ صبرو ان اللہ صابرین آپ صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی خیال رکھے گا اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا وہ جزا ہوں بما صبر وہ جنت ہم نے ان کو کیا بدلا دیا صبر کے بدلا کیا دیا جنت دیا صبر کا بدلا اس لیے انسان روزے میں صبر کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے روزے کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے بے حساب اجر دیتا وہ ان فصابر اجر ہوں بغیر حساب جو صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر دیتا روزے کے اندر بھی انسان صبر کرتا ہے لہٰذا روزے کا بھی اللہ نے کیا فرمایا روزہ میرے لیے میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا اس کا بدلہ میں دوں گا کیونکہ روزے میں انسان صبر کرتا ہے کسی صبر کرتا ہے کھانے صبر کرتا ہے اور جو ہے اور بہت ساری چیزوں سے انسان صبر کرتا ہے بھوک پیاس لگتی ہے انسان کو صبر کرتا ہے کوئی گالی دیتا ہے صبر کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں میں اس کو گالی نہیں دوں گا کھانا سامنے حاضر ہے لیکن نہیں کھانا کھاتا ہے پانی پی سکتا ہے خلوت میں تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے نہیں پیتا پانی اللہ تعالیٰ خوف ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کاش یہ خوف اور ڈر ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے صرف روزے کی حالت میں نہ رہے دن میں صرف نہ رہے اور صرف کھانے پینے کی حد تک نہ رہے اور چیزوں کے اندر بھی یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے انسان کے لیے کامیابی یقینی تخبہ انسان کے اندر آ جائے گا اسی اللہ رب نے روزے کو تخوہ کے لیے فرض کیا ہے لیکن یہ صرف کیفیت چند گھنٹوں ہمارے ساتھ رہتی بس صرف کھانے پینے میں رہتی بس اور کسی چیز میں نہیں رہتی ہے کھائیں گے نہیں پائیں نہیں پئیں گے بس اور جھوٹ بولنے میں غیبت کرنے میں جہالت کی باتیں کرنے میں حرام کھانے میں رشوت کھانے میں سود کھانے میں کسی پر ظلم کرنے میں کسی کا مال نہ خلپنے میں ان سب چیزوں میں یہ نہیں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا صرف کھانے پینے بس نہیں کھائیں گے نہیں پانی پئیں گے باقی اور چیزوں میں نہیں رہتا یہ کاش اللہ تعالیٰ کے بارے میں شور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے اگر یہ شور ہمیشہ رہے گا تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا کبھی زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ان اللہ صابرین صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر تین درجے تین طرح کا ہوتا ہے ایک گناہوں صبر انسان گناہ سے رکے رہے ایک یہ ہے کہ نیکی پر قائم رہے انسان نیکی کرنے میں بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا کرنا پڑتا ہے بہت صبر کرنا پڑتا ہے نیکی کرنے کے لیے تو نیکی پر قائم رہنا یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے تیسرا صبر کیا ہے تکلیف مصیبت پریشانی آئے اس پر آپ صبر کیجیے وہ اویلا مت مچائیے لوگوں شکایت جا کر کے مت کیجیے زبان مت کھوجیے کھولیے اگر کھولنا اللہ کے سامنے کھولی اللہ اس کو دور کرنے والا ہے کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے کوئی تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی صبر کیجیے اور اول والا میں صبر کرنا ہے یہ نہیں کہ صاحب کچھ چلا لیا پیٹ لیا گریبان کو چاک کر لیا پوری دنیا میں ڈنکا پیٹ دیا اب صبر کر نہیں وہ صبر نہیں ہوتا ہے صبر اول والا میں ہوتا ہے بعد میں صبر تو سب کو آ ہی جاتا ہے کوئی کچھ کر سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ کو وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو صبر آ گیا بیٹے کی وفات ہوگی باپ کی وفات ہوگی ماں کی وفات ہوگی صبر کیجیے بڑی سی بہت بڑی چیز آپ کی قیمتی چلی گئی آپ اللہ تعالیٰ صبر کیجیے پہلے وحلہ میں صبر کیجیے یہ نہیں کہ جو ہے بعد میں بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے دو تین دن چار دن گزرتا ہے جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے انسان کو صبر ہوتا جاتا ہے اگر وہی کیفیت ہمیشہ رہے تو انسان پاگل ہو جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کو صبر ہو جاتا ہے اس لیے اصل صبر کرنے والا ہوا ہے جو مصیبت آتے ہی فوراً صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے زبان نہیں کھولتا ہے وابلہ نہیں مچاتا ہے ہنگامہ نہیں کرتا چیختا چلاتا نہیں میں برباد ہو گیا تباہ ہو گیا میں لٹ گیا یہ ہو گیا میری ماں مر گئی میرا باپ مر گیا میری بہن مر گئی میرا بیٹا مر گیا نہیں وہ سب نہیں کہتا وہ صبر کرتا ہے کہتا ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف جانے والے ہیں ہاں تکلیف ہے اس کو دل میں تکلیف ہے آنکھ سے آنسو بھی جارو ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چیخنا چلانا بین کرنا گریبان چا کرنا اور اس طریقے سے ماتم کرنا واؤ آؤ فگا کرنا کیا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا کیا جو ہے میں نے کیا کیا تھا میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ رب العامن کرنا اوز باللہ ایسی ایسی باتیں مسلمان اپنی زبان سے کرتا یہ صبر نہیں ہے بعد میں ایک سال کے بعد صبر ہو جائے گا ایک مہینے کے بعد اس کو صبر ہو جائے گا تو صبر کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے پہلی بار صبر کیجیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو ایک عورت تھی قبر سام اپنے بھائی کی خبر پر یا شوہر کی خبر پر بیٹھی ہوئی تھی تو مانبی نے اس کو صبر کی تلقین کی تو کہا کہ اگر آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی قریبی مرا ہوتا تب آپ کو سمجھ میں آتا آپ کو کیا جو ہے جب آپ کا کوئی قریبی نہیں مرا اور اس نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ جانتے ہو کون تھے اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں آپ نے کہا اول وقت میں پہلے میں انسان کو صبر کرنا ہے اب کیا آپ تو تم نے پہلے ہی واویلا مچا دیا تم نے ایسے ہی جو ہے ایسی ایسی باتیں کہہ دی تو وہ جو صبر کے منافی ہے لہذا اول دن سے پہلے ہی سے پہلے صدمے کے وقت ہی انسان کو صبر کرنا یہ نہیں کہ وقت گزر گیا اب ہم صبر تو کر لیے بھائی نہیں یہ تو ہو ہی جائے گا آپ کیا کرو گے اللہ کچھ بگاڑ سکتے بیٹا واپس آئے گا ماں واپس آئے گی باپ واپس آئے گا کوئی واپس نہیں آئے گا آپ دیکھیے چیزوں میں سعودی بہت آگے ہوتے ہیں بڑی سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ کے لیے ہم دے اللہ نے دیا تو اللہ نے واپس لے لیا کوئی چیختا چلاتا نہیں ہماری سے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے لوگ رونا اور پیٹنا شروع کر دیتے لوگوں کے سامنے آ کر کوئی کچھ کر سکتا کوئی کسی کو واپس کر سکتا جی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ ان کا جانشین ہمیں تا فرما دے یہ آپ دعا کریں وہ سب دعا کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے انسان روتا چیختا چلاتا پیٹتا نوکری چلی گئی اللہ اکبر انسان رونا شروع کر دیتا چیخنا شروع کر دیتا اب کیا ہوگا اب تو میں مر جاؤں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا ارے آپ کے بچوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے آپ کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دیکھو نا ہم کو روزی دیتا تھا اللہ نے روزی دیا نا جانوروں کو روزی دیتا سانپ اور بچی کو اللہ روزی دیتا آپ کو روزی نہیں دے گا اللہ روزی دے گا اللہ پر ایمان ہمارا کم ہے سل میں اللہ پر تبکل بھروسہ کم ہو گیا اس لیے یہ ساری چیزیں ہم سب سے ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایمان کو مضبوط ہم کریں اللہ تعلق کو مضبوط کریں ہر چیز کا وقت ہے ہر چیز کا وقت مقرر ہے روزی کا بھی وقت مقرر ہے بیماری کا وقت مقرر ہے شفا کا وقت مقرر ہے آپ کی نوکری چھنے گی اس کا بھی وقت مقرر ہے ہمیشہ دنیا سب کے ساتھ برابر نہیں رہتی ہے ہمیشہ نہیں رہتی ہے انسان کی زندگی متاؤ چڑھاؤ آتا ہے بیماری شفا تندرستی اور بیماری اور یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں ہمیشہ انسان کی زندگی کے ساتھ ایک معاملہ نہیں رہتا ہے امبیا کے ساتھ نہیں تھے تو ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمیشہ ایک طرح کی تھی ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کی تینوں بیٹیوں کی بات ہوگی تینوں بیٹوں کی بات ہوگی ہمارے اگر کسی کے ساتھ ہو جائے لوگ اس کو منہوس کہ یار منہوس آدمی ہے یہ ہمارے گاؤں میں ابھی مجھے بھی ابھی یاد ہے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ایک تھے گاؤں کے اندر ان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے سب کی سب وفات ہو جاتی تھی مر جاتے تھے بچے جب وہ عورت کہیں سے گزرتی تھی عورتیں راستہ بدل دیتی تھیں یہ منہوس عورت آ رہی ہے وہ آدمی گزرتا تھا لوگ راستہ بدل دیتے تھے یہ منہوس آدمی اگر سایہ پڑے گا ہمارے بھائی بچے کے ساتھ ہی ہو جائے گا نا عزب اللہ منظم یہ صورت حال تھی یہ سب ایمان کے منافی چیزیں ہیں ایمان اور توقل کے خلاف ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑھ کر کے ہے جی آپ کی تین بیٹیوں اور تین بیٹوں کی سب کی وفات آپ کی زندگی میں ہو گئی ماں کی بھی وفات ہوگی دادا کی وفات ہوگی باپ کی وفات ہو گئی آپ نے اپنے آپ کے اپنے والد کی شکل ہی نہیں دیکھی آپ کے والد نے آپ کی شکل نہیں دیکھی ہے کہ نہیں ہے وفادار بیوی کی وفات ہوگی حضرت خزیہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ہوا یہ سب منحوس نوز بلّہ یہ سب یہ نحوست کی چیزیں ہیں یہ سب غلط چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی عمر لکھ دی بھائی اللہ نے تقدیر بنا دی ہے کون عورت کتنے سال جیے گی کون بیٹا اور کون اولاد کتنے سال جیے گی اللہ نے سب لکھ دیا ہے یہ تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے تقدیر پر ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اللہ کے فیصلے پر ہم فور ناراض ہو جاتے ہیں نہیں ہونا چاہیے غلط بات ہے یہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو آزما رہا ہے میں تیری آزمائش میں پورا اتروں یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق دے یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے وہاں میرا نہیں مچانا چاہیے دعا کرے اسباب بھی اختیار کریں اسباب بھی جائز اسباب بھی اختیار کرے اللہ سے دعا کریں جتنا دعا کریں گے جتنا تقوا ہوگا اتنا اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کو برباد نہیں کرتا کسی کو ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو جو متقین ہیں صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو تکلیفوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے مصیبتوں پر بھی صبر کرنا چاہیے یعنی کہ خوشحالی ہے تو اللہ کو یاد رکھیں جب تکلیف آ تو اللہ کو بھول جائیں ہے کہ نہیں ہے یا تکلیف میں اللہ کو یاد رکھے خوشحالی میں اللہ کو نہ یاد رکھے یہی ہوتا ہے جب تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے روزہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن کسی کو فات ہوگی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جب خوشحالی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے وہ برے لوگ ہیں جو صرف تکلیف میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھول جاتے تکلیف میں اگر آپ کسی کو یاد رکھیں گے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر دوست آپ کا حقیقی ہوا جو آپ کی پریشانی میں کام آئے خوشحالی میں سب ساتھ دیتے ہیں سب کا پریشانی میں کوئی آپ کے کام آئے وہ آپ کا اصلی اور سچا دوست ہوتا ہے لیکن خوشحالی میں آپ کے کھانے والے آپ کی چائے پینے والے آپ کے دسترخوان پر سب لوگ نظر آئیں گے آپ کے پاس مال ہے نا دولت ہے نا سب آپ کے دوست ہیں لیکن جب پریشانی ہو مصیبت ہو تب کوئی اگر آپ کا ساتھی وہ آپ کا سچا ساتھی ہے وہ آپ کا سچا دوست ہے تو پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے ساتھ میں آج کیا ہے یا آخری آیت سے متعلق اسے ختم ختم کر دیتے ہیں کمن لافی بے بدفیت اللہ یعنی ایسا بہت ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ گئی اللہ کے حکم سے غالب آ گئی غزل بدر میں دیکھا نا آپ نے تین سو تیرہ ایک طرف ایک ہزار اللہ نے مدد کی نا ان کی صبر کیا انہوں نے اللہ رب العنہ کی مدد کی ان کے پاس ایمان تھا اس لیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیئ نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی گردوں نے آسمان سے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا وہ ایمان اگر ہمارے اندر ہو تو اللہ رب العالمین ہماری مدد آج بھی کر سکتا ہے کرے گا آج بھی ہو جو براہیم سیمہ پیدا آ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا جی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان صحابہ کا ایمان ہمارے پاس ہو تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا لیکن ہمارے ایمان میں نفاق آ گیا ہے ہمارے ایمان میں کمیاں آ گئی ہیں خلل آ گیا ہے پختہ پختگی نہیں رہے گی ہمارے ایمان کے اندر جو اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس لیے ہم پریشان ہیں ہر جگہ ذلتوں اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ نے بلندی رکھی وان تم کو تمام تم ہی سب بلند لوگ اگر صاحب ایمان ہو تو وہ ایمان چاہیے نہیں ہمارے پاس ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ عما صابر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جنگ ایمان کی بدولت جیتی جاتی ہے یہ نفری اور ظاہری طاقت سے نہیں ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جتنا زیادہ انسان کے پاس ایمان ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان صبر کرنے والا ہوگا جی تو اللہ نسماء کو اللہ صبر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو جو یہ وصف صبر کا جس کے ساتھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا تو یہ وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت تو معیت جو خاص ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک اشخاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میت جو انتہائی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور ایک نیک اوصاف کے جو حامرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی میت ہوتی ہے اور سب سے اونچے درجے کی میت اشخاص کے ساتھ جو ہوتی ہے سب سے اونچے مقام پر یہ میت فائز ہے سب سے اونچا درجہ یہ اللہ کے انبیاء کو چیز حاصل ہوتی ہے اللہ کے نبی کے جو صحابہ ان کی چیز حاصل تھی جتنا زیادہ ایمان کے اندر تقوا کے اندر مضبوط ہوگا اتنا زیادہ یہ میت اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو حاصل ہوگی تو یہ میت کے تعلق سے باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابرّین ہم سب کے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ ابراہم ایمان کے اندر پختگی پیدا فرمائے اللہ رب ہم سب کو صلب سارین کے عقید اور منحص پر قائم رکھے جو اہل باطل اہل بدعت ہیں ان کے عقیدے اور منحص سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ الامین و صلی اللہ محمد والا علیہ وسلم جزاکم اللہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ